الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله سورة البقرة آية نمبر 196 دوسرا سفارة وأتموا الحج والعمرة لله حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کرو یہ آیت سن چھ ہجری میں نازل ہوئی تھی جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی ادیبیہ جب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر مکہ کی طرف گئے تھے حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے تو راستے میں ہدیبیہ کے مقام پر مشرقین مکہ نے آپ کو روک لیا ان سے مذاکرات ہوئے صلح ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مڑ کر جانا پڑا اس سال عمرہ کرنے نہیں دیا گیا آپ کو تو اس کے کچھ احکامات ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ حج اور عمرے کو پورا کرنا ضروری ہے یہ ایک واحد عبادت ہے کہ جس کو شروع کرنے کے بعد انسان اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتا چاہے وہ نفلی کیوں نہ ہو یعنی عمرہ اگر انسان نفلی بھی کر رہا ہے حج اگر نفلی بھی کر رہا ہے فرض ادا کر چکا ہے دوسرا حج کر رہا ہے تیسرا حج کر رہا ہے اور نفلی ہے تو احرام باندھنے کے بعد جب تک وہ حج شرعی طریقے سے پورا نہیں ہو جاتا وہ احرام نہیں کھول سکتا اور احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ دیگر عبادات ہیں آپ کوئی نفل نماز پڑھ رہے ہیں کوئی وجہ ہو گئی کوئی مسئلہ ہو گیا کوئی گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا آپ نماز توڑنا چاہیں تو توڑ سکتے ہیں کسی وجہ سے لیکن حج اور عمرے کو پورا کیے بغیر احرام کھولنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے سوائے چند صورتوں کے جن کا ذکر آگے اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے نمبر دو بات یہ ہے سائنس میں کہ واطم الحج علام و اللہ اللہ کے لیے اس کام کو کرنا ہے خالص آپ کا عمرہ ہوگا آپ کا حج ہوگا وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگا بہت سارے لوگ آج کل حج اور عمرے پر جاتے ہیں ہر سال حج پہ جاتے ہیں ہر سال رمضان میں عمرے پر جاتے ہیں نام کے ساتھ حاجی بھی لگ جاتا ہے اور ذرا ایک لوگوں میں رشتہ داروں میں آس پاس برادری میں اور کاروبار کے اعتبار سے جان پہچان والوں میں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ صاحب ہر سال جاتے ہیں ہم کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہے لیکن بات سیدھی سی یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے عمل میں اللہ کو ملحوظ خاطر سب سے مقدم اللہ ہونا چاہیے اگر اللہ کے لیے وہ کام کر رہا ہے اللہ کے لیے جا رہا ہے اللہ کے لیے عمرہ کر رہا ہے اللہ اس کے عمر عمر کو قبول فرمائے اور اگر اس کا یہ سینکڑوں بار حج کرنا سینکڑوں بار عمرے کرنا اللہ کے لیے نہیں ہے یہ عبادت انتہائی خطرناک ہے پھر اور اس کا وزر اس شخص کے اوپر بہت بھاری ہوگا تو سن چھ دن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حج اور عمرے کو پورا کرنا ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعین احسر تم فمستی سرا من الحدی اگر تمہارا احسار کر لیا جائے فعین احسر تم اگر احسر تم تمہارا احسار کر لیا جائے احسار کہتے ہیں تمہیں روک دیا جائے تمہیں بیت اللہ تک نہ جانے دیا جائے اور آج بھی کسی بھی دور میں اس کی یہ صورت موجود ہو سکتی ہے کہ انسان حج کے لیے عمرے کے لیے نکلا اور حالات کی خرابی کی وجہ سے وہ نہ پہنچ سکا اس کو بیت اللہ کسی وجہ سے نہیں جانے دیا گیا پکڑ لیا گیا اب اس نے احرام باندھا ہوا ہے وہ بیت اللہ تک جا ہی نہیں سکتا حج اور عمرہ نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے کیا احرام کے اندر ساری زندگی بیٹھا رہے گا فرمایا نہیں استعی سارا مین الحادی تو جو میسر ہو اس شخص کو قربانی سے وہ قربانی دے کر اپنا احرام کھول کے حلال ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا قربانی ذبح کر کے عمرے میں بھی اور حج میں بھی یہ قربانی احرام سے حلال ہونے کے لیے بہت ضروری ہے اگر مناسب کے حج پورے نہیں کیے یا مناسب کے عمرہ پورا نہیں کیا اسی طرح اگر انسان کو کوئی ایسی بیماری آ گئی جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے جس بیماری میں وہ حج عمرہ ادا نہیں کر سکتا اس کو ٹائم لگے گا تو اپنا احرام کھول سکتا ہے اس کے لیے بھی یہی شرط ہے احرام سے آزاد ہونے کے لیے بغیر عمرہ اور حج کیے حدی دینا ہے یہ حدی قربانی ہے حج کی قربانی کو حدی کہتے ہیں اور عام جو آپ اور ہم قربانی کرتے ہیں عید کے دنوں میں اسے اضحیہ کہتے ہیں عربی زبان میں اسے اضحیہ کہتے ہیں اور حج کی قربانی کو عمرے کی قربانی کو حدی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ یہ قربانیاں لے کر چلے تھے اس کا تذکرہ آگے آئے گا جب وہ بات آئے گی تو انشاءاللہ میں ذکر کر دیتا ہوں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ ولا تخلیق رؤوسکم حتیٰ یبلغ الحدی محلہ اور نہ تم حلق کرو رؤوسکم سکم اپنے سر کو سر سے مراد یہاں پر بال ہیں یعنی اپنے بالوں کا حلق نہ کرو کب تک یہاں تک کہ حتیٰ یہاں تک کہ یب لغل حدیو یوں محلہ وہ قربانی حج کی جو ہے یا عمرے کی جو ہے اپنی جگہ تک نہ پہنچ جائے اپنی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک اپنے سر کو حلق مت کرو سر کا حلق عمرے کے بالکل اختتام پر ہوتا ہے اور حج میں دس تاریخ کو جب انسان رمی جمرات کم کرتا ہے تو اس کے بعد اس کی قربانی ہوتی ہے اور پھر وہ بال کاٹتا ہے دس تاریخ کو حج میں اور عمرے میں جب صفا مروہ کی سازی کر لیتا ہے اس کے بعد وہ اپنے سر کا حلق کراتا ہے اس وقت تک تم حلق نہ کراؤ اپنے سروں کا جب تک قربانی اپنی قربان گاہ تک نہ پہنچ جائے حج میں تو یہ بات واضح ہے حج میں آپ کی قربانی ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے سر کا حلق کرنا ہے اور یہ دس تاریخ کے اعمال ہیں اس میں ایک تفصیل ہے ایک مسئلہ ہے جو جاج کرام ہیں ان کے لیے بیان کر دی جاتی ہے جب وہ حج پہ جا رہے ہوتے ہیں عمرے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی اپنے ساتھ لے کر گئے تھے اور علماء آج کے دور میں لکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی سنت ہے جو آج کے دور میں ختم ہو چکی ہے مٹ چکی ہے مر چکی ہے نہیں یعنی آج کے دور میں عمرے کے اندر قربانی نام کا تصور موجود نہیں ہے اللہ کے وسلم جب عمرہ کرنے صلی اللہ کے موقع پر نکلے تھے تو اپنے ساتھ قربانی لے کر نکلے تھے اور اس دور میں ویسے بھی عام طور پہ قربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اپنی قربانیاں اکثر و بیشتر قربان کرنے کے لیے مکہ کی طرف بھجوایا کرتے تھے یہ ایک مکہ کی تعظیم بھی ہے اور اللہ کے شاعر کا احترام بھی ہے اور اللہ کی عبادت کا ایک انداز بھی ہے اس قربانی کو بھیجنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے اس کو یعنی اس کے گلے میں خاص قسم کا ہار پہنا کر اور اس کے جسم پر ایک سائڈ پر چیرا لگا کر جس میں ذرا سا خون اس کا بہہ کر نکل جائے اور اسے خون کو وہیں پر لگا رہنے دیا جائے جو اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ جانور مکہ جا رہا ہے راستے میں کہیں کھو جائے کہیں آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی شخص اس کو اپنی قبضے میں اپنی ملکیت میں نہ لے یہ اب اللہ کے لیے اللہ کی گھر کے پاس قربان ہونے کے لیے وقف ہو چکا ہے اور یہ قربانی وہاں پر ہوگی اور وہاں پر وہاں کے لوگوں میں تقسیم ہوگی انسان اگر خود نہیں ہے خود نہیں جا رہا قربانی صرف بھیج رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہاں کے لوگ اسے کھائیں گے اور خود بھی جا رہا ہے جیسے اس کی حج کی قربانی ہے تو وہ اس قربانی کے گوشت میں خود بھی کھا سکتا ہے اور شریک بھی ہو سکتا ہے عمر میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر ساتھ لے کر جا رہا ہے تو وہاں پہنچ کر اپنی قربانی کر لے عمرے کے اندر بھی قربانی موجود ہے لیکن اس شکل میں کہ جب اس کو میقات سے اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے وہاں پہنچ کر خریدنا اس چیز کو اہل علم نے سنت قرار نہیں دیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمرے کے موقع پر صاحب اکرام نے کسی عمرے کے موقع پر مکہ پہنچ کر قربانی خرید کے عمرے کے بعد قربانی نہیں کی واضح مسئلہ قربانی کے حوالے سے وہ جو شخص حج پر گیا ہے حج کی تو قربانی اس کی حدی ہے وہ تو ضروری ہے وہ آگے حج کی اقسام آ رہی ہیں میں اس میں ذکر کر دیتا ہوں باقی رہی یہاں کی قربانی اس میں اہل علم کا اختلاف ہے لیکن راج قول یہ کہ اگر اس کی استطاعت ہے کرنا چاہتا ہے تو یہاں پر بھی وہ اپنے گھر پر بھی الگ سے قربانی جو عید کی قربانی ہے وہ کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو اور اگر نہیں کرنا چاہے تو اس پر ضروری نہیں ہے بہرحال جواز موجود ہے کرنے کا سمن کا نمین کو مریض او به عدم من رأسه ففدیت من صیام او صدقت او نسخ یہ احرام کی پابندیوں کا ذکر ہے کہ حالت احرام میں آپ آزاد نہیں ہو سکتے احرام نہیں چھوڑ سکتے احرام جب آپ باندھتے ہیں اصل میں احرام نام ہے نیت کا احرام ان دو چادروں کے پہننے کا نام نہیں ہے ایک انسان اپنے گھر سے یہاں سے کوئی شخص اگر دو چادریں باندھ کر عمرے کے لیے جا رہا ہے اور گھر سے دو یہ دو سفید چادر جسم پر ڈال کر نکل جاتا ہے تو یہ اس کا احرام نہیں ہے یہ احرام کا لباس ہے یہاں سے پہن کر آپ جائیں کہیں سے بھی پہنیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ایئرپورٹ سے باندھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے احرام کی پابندیاں جب شروع ہوتی ہیں جب انسان اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ ملبئی کا عمرتاً اے اللہ میں اب عمرے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں اللہ ملبئی کا حجن اللہ میں حج کے لیے حاضر ہو رہا ہوں اور وہ الفاظ جو ادا کرتا ہے وہ الفاظ ادا ہوتے ہیں میقات سے جب میقات آتی ہے اور اس کے بعد ہی اس پر احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں احرام کی پابندیوں میں بال نہیں کاٹنے اس نے خوشبو نہیں لگانی شکار نہیں کرنا نکاح نہیں کرنا میاں بیوی کے جو معاملات ہیں وہ نہیں ہو سکتے اپنا عام سلے ہوئے کپڑے جو لباس ہے وہ نہیں وہ پہن سکتا موزے نہیں پہن سکتا یہ ساری سر نہیں ڈھک سکتا یہ ساری پابندیاں ہیں جو احرام کی ہیں احرام کی حالت میں کوئی کام وہ نہیں کرے گا اب اگر وہ عمرے یا حج کے لیے نہیں جا سکتا عمرہ حج کے لیے نہیں پہنچ سکا تو وہ شخص قربانی دے کر اپنے آپ کو احرام سے باہر کر لے حلال ہو جائے گا اب یہ سب چیزیں اس کے لیے حلال ہو گئیں یا پھر وہ حج یا عمرہ پورا کر لے تو وہ حلال ہو گیا یا پھر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے حج اور عمرہ وہ کر سکتا ہے جا بھی رہا ہے حج اور عمرہ کر کے حلال ہوگا لیکن درمیان میں اسے کوئی مسئلہ ایسا درپیش آ گیا کہ اسے ایک ایسا کام کرنا پڑ رہا ہے جو احرام کی حالت میں کرنا منع ہے مثال کے طور پہ بال کاٹنے منع تھے اس کو بال کاٹنے کی ضرورت پڑ گئی اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں صحابی رسول تھے کعب اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور حدیث تقریباً تمام کتب حادیث میں صحیح بخاری میں بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حدیث کے الفاظ والکم الوطنات تھر والا وجہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے سر میں اتنی سفر میں جوئیں پڑ گئیں کہ وہ جوئیں میرے چہرے کے اوپر آنے لگیں اتنی زیادہ جوئیں اور آپ وسلم نے پوچھا بھی ادی کا حوام مراسک یہ جو جوئیں ہیں کیا یہ تمہیں تکلیف دے رہی ہیں نہیں اتنی زیادہ تمہیں جوئیں ہو گئی ہیں تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو گیا ایک حد سے تجاوز ہو گیا جس کا ذکر اس آیت میں فمن کا نمن کو مریضہ جو شخص تم میں سے بیمار ہو او بھی عدم مراسی یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہوئی جس سے مراد سر کی تکلیف سے مراد یعنی بال اسے کاٹنے پڑتے ہیں قربانی کے قربان گاہ پہنچنے سے پہلے جو پیچھے ذکر ہے نا کہ اپنے بال حلق نہیں کرا سکتے جب تک قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے لیکن قربانی کے پہنچنے سے پہلے اگر اس کو بال کاٹنے پڑ گئے کسی بیماری کی وجہ سے کسی اور وجہ سے یا کسی اور ایسے کام کا ارتکاب کیا جو حالت احرام میں منع ہے سوائے میاں بیوی کے تعلقات کے اس کا ایک الگ مسئلہ ہے بقیہ کوئی کام اس نے اگر کر لیے تو ففید تم سیامن سودا خطین او نسخ تو اسے فدیہ دینا ہے وہ فدیے کی تفصیل کیا ہے من سیامن و فدیہ ہوگا روزوں سے او قطین یا صدقے سے او نسک یا قربانی سے جس کی تفصیل اسی حدیث میں آپ سب نے بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی انہوں نے کہا کہ تم اپنا سر حلق کرا دو حالت احرام میں تھے فرمایا یہ حلق کراؤ تاکہ یہ جوؤں سے تمہاری جان چھٹے اور جو تکلیف تمہیں ہو رہی ہے اس سے تمہیں آسانی میسر آ جائے اس کے بعد فرمایا کہ یا تو چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے ففید یا تم نسیام نو صدقت نوسک جو صدقہ ہے اس سے مراد چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے جو روزے رکھنے ہیں وہ تین دن کے روزے ہیں یا پھر قربانی دینی ہے ایک جانور دبا کرنا ہے ان تینوں میں سے کوئی کام بھی حالت حالت احرام میں وہ کام کرنا جو کام اس کے لیے منع ہے اگر وہ انسان کرتا ہے کسی مجبوری کی بنا پر تو اس کے لیے اس کا فدیہ ہے یا تین دن کے روزے ہیں یا چھ مشکلوں کو کھانا کھلانا ہے یا قربانی ہے روزے وہ کہیں بھی رکھ سکتا ہے چاہے وہ سفر میں رکھ لے چاہے وہ عمرے کے بعد رکھ لے حج کے بعد رکھ لے واپس گھر آ کر رکھ لے باقی رہی بات صدقے کی یا نسخ کی کہ چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے قربانی کرنا اس میں علماء اکرام کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ یہ کام بیت اللہ کے اندر حدود حرم میں ہوگا تاکہ اس قربانی کا گوشت جو ہے وہ مسکینوں میں تقسیم ہو یا جو ہے وہ جو چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے وہ مکہ کی مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے لیکن ایسی کوئی شرط کسی خاص حدیث میں موجود نہیں ہے اگر کوئی شخص اس چیز کا خیال کرتا ہے تو اچھی بات ہے فعدہ امین تم اب وہ بات جو اوپر ہوئی تھی وہ صلح ادیبیہ کی مجبوری کے حالات تھے کوئی وجہ پڑ گئی عمرہ پورا نہیں کر سکے حج پورا نہیں کر سکے احرام کھولنا پڑ رہا ہے تو یہ کام تم کرو اب جب تم حالت امن میں آ گئے یعنی اب صلح ادیبیہ کا جیسے حالت تھی وہ نہیں ہے عمرہ کرنے جا رہے ہو حج کرنے جا رہے ہو میسر ہے راستے کھلے ہوئے اب جا سکتے ہو تو جاؤ اور اپنے حج اور عمرے کو پورا کرو اور اب حج کی صورتیں کیا کیا ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کی ہیں فمن تمتع الى الحج فمستیسر من الحج جو شخص فائدہ اٹھاتا ہے عمرے کے ذریعے حج تک تو فمس سرا جو اس کے لیے میسر ہو من الحدی قربانی سے اس نے قربانی کرنی ہے یہ الفاظ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے جو شخص عمرے سے حج کا فائدہ اٹھاتا ہے اس کا معنی ہے اس کی وجہ سے ایک حج کی ایک قسم ہے حج تمتع ایک حج کی قسم ہے حج قران اور ایک حج کی قسم ہے حج افراد یہاں پر فمنگ تمتہ ولعمراتی الحجی اس میں حج تمتع کا ذکر ہے آگے حج افراد کا بھی ذکر آ رہا ہے حج تمتع کیا ہے کہ ایک انسان حج قرآن اور حج تمتع یہ ہوتا ہے ایک انسان ایک ہی سفر میں جا کر حج بھی کرے اور عمرہ بھی کرے یعنی ایک سفر میں عمرے کے ساتھ ساتھ اس نے حج کرنے کا بھی فائدہ اٹھا لیا جس کا ذکر اس میں کہ ایک شخص عمرے کے ساتھ حج کا بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے یہاں سے سفر پر گیا عمرہ کیا عمرہ کر کے وہیں ٹھہر گیا اور پھر حج کر کے واپس آئے اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ اگلی آیت میں آ رہی ہے کہ کیسی یہ صورت بنے گی حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان جیسے عام طور پہ ہم یہاں سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں اپنے گھر سے ہم یعنی گئے راستے میں ہم نے میقات سے نیت کی مکہ پہنچے عمرہ کیا حج تمتع تھا حج تمتع کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عمرہ کر کے احرام کھول دینا ہے اور آٹھ تاریخ کو دوبارہ آٹھ ذی الحج کو دوبارہ حج کا احرام باندھنا ہے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہیں ہوٹل میں وہیں سے احرام باندھ کے ہم مینا کی طرف جائیں گے یعنی حج اور عمرے کو الگ الگ کر دیا اس کو تمتو اس لیے کہا گیا ہے کہ حج اور عمرے کے درمیان یہ شخص آزاد ہو کر ہر وہ کام کرتا ہے جو کام حالت حرام میں اس کے لیے منع تھا اس نے فائدہ اٹھا لیا تمتو کا معنی ہوتا ہے فائدہ اٹھانا اس شخص نے حج اور عمرے کے درمیان فائدہ اٹھا لیا واضح مسئلہ یہ حج تمتع ہے اس میں قربانی ضروری ہے ایک ہے حج قران قران عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے ملانا حج اور عمرے کو ملا دیا یہ دونوں کام کر رہا ہے حج بھی کر رہا ہے عمرہ بھی کر رہا ہے یہ پہنچا حج کرنے کے لیے اس نے عمرہ بھی کیا پہلے لیکن عمرہ کرنے کے بعد یہ احرام اتار نہیں سکتا کیونکہ اپنے ساتھ یہ قربانی میقات سے لے کر آیا ہے حج اور عمرہ ایک ہی ساتھ یہ کرے گا لیکن عمرہ علیحدہ ہوگا حج علیحدہ ہوگا ایک ہی احرام میں ہوگا یہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولے گا نہیں پھر آٹھ تاریخ کو اسی احرام میں منا جائے گا اور حج پورا کر کے قربانی کر کے پھر یہ آزاد ہوگا تو دونوں کے اندر تمتو اور قرآن دونوں کے اندر قربانی ہے تمتو والے نے بھی دس تاریخ کو قربانی کرنی ہے قرآن والے نے بھی دس تاریخ کو قربانی کرنی ہے تمتو والا عمرہ کر کے احرام کھول دے گا قرآن والا عمرہ کر کے احرام نہیں کھولے گا وہ احرام پہنا رہے گا اور آٹھ تاریخ کو اسی احرام میں جا کر حج کرے گا تو اس کا ذکر یہاں پر ہے ان دونوں کا کہ جو شخص ایک ہی سفر میں عمرے کے ساتھ حج کرتا ہے تو ہی سامد حجی جو اس کو قربانی میسر و قربانی اس نے کرنی ہے یعنی تمتع والے پہ اور قرآن والے پہ قربانی کرنا ضروری ہے فمل یجد ان دونوں میں سے اس قسم کا حج کرنے والا اگر قربانی نہیں پاتا اس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے پیسے نہیں ہیں قربانی خرید نہیں سکتا قربانی ہے نہیں تو فیام ثلاثت ایام فل حج وہ تین دن کے روزے رکھے گا حج کے ایام میں حج کے دنوں میں وہ سب آتین ادا وجہ اور سات روزے رکھے گا جب تم واپس لوٹو جس شخص کے پاس حج اور عمرہ تمتو کرنے کے لیے گیا ایک ہی سفر میں دونوں اس نے کام کرنے تھے لیکن قربانی نہیں ہے اس کے پاس یا قرآن کرنا تھا قرآن خیر قربانی کے بغیر ہوتا نہیں ہے تو اس شخص نے فم لم یجد اس کے پاس قربانی اگر میسر نہیں ہے تو تین دن کے روزے حج میں رکھے گا یا تو حج سے پہلے رکھے گا چھ سات اور آٹھ تاریخ کو یا پانچ چھ سات تاریخ کو یا حج سے پہلے اگر وہ پہنچا لیکن تین دن کے روزے رکھنے کا ٹائم نہیں تھا تو پھر صحابہ اکرام کی کثیر فتح موجود ہیں کہ پھر وہ ایام تشریق میں روزے رکھے کیونکہ حج کے دنوں میں اس نے روزے رکھنا ضروری ہے ورنہ ایام تشریق میں ایام و و شربن اللہ کے نسم نے اس کو کھانے پینے کے دن قرار دیا روزے رکھنا گیارہ بارہ تیرہ دلہج کو عام طور پر جائز نہیں ہے روزے رکھنا ہمارے لیے کسی حاجی کے لیے بھی کسی کے لیے بھی سوائے اس شخص کے جس کے پاس قربانی نہ ہو تو وہ گیارہ بارہ تیرہ کو روزے رکھے گا یہ تین روزے اس نے حج کے اندر رکھنے ہیں بس سب آتی نظارہ تم اور سات روزے جب وہ اپنے گھر پر واپس آئے گا تل کا عاش کاملہ یہ پورے کے پورے دس روزے ہیں جس شخص کے پاس قربانی نہیں ہے وہ دس روزے رکھے گا کیونکہ حج پورا کرنے کے بعد بھی کیونکہ وہ حج تمتو کر رہا ہے ظاہلی کا یہ چیز کہ قربانی کرنی ہے قربانی نہ ملے تو وہ روزے رکھے گا حج تمتو کرے گا حج قرآن کرے گا یہ کام اس کے لیے ہے لم یقن یکن حاضرین مسجد الحرام جس جو شخص نہیں ہے اہل مسجد حرام کے حاضرین میں سے جو شخص نہیں ہے اہل اہل سے مراد رہنے والا آباد کہاں کا مسجد حرام مسجد حرام کے حاضرین میں سے یعنی مسجد حرام کے قریب کے لوگ جو ہیں یعنی جس کو عام علماء نے کہا ہے حدود حرم کے لوگ ان میں سے وہ نہیں ہے ان میں سے نہیں ہے تو اس کے لیے پچھلا حکم ہے جو پیچھے آپ نے پڑھا کہ اس نے قربانی کرنی ہے حجت تمتع اور یہ ساری تفصیلات اگر وہ مکہ کا رہنے والا ہے حدود حرم میں رہنے والا ہے تو اس شخص کے لیے نہ قربانی کا حکم ہے اور نہ قربانی موجود غیر موجودگی میں روزے رکھنے کا اس کے اوپر قربانی نہیں ہے جو شخص مکہ میں رہتا ہے وہ آٹھ تاریخ کو احرام باندھ کے سیدھا نکل جائے گا عمرہ حج کرنے کے لیے اس شخص کے لیے یہ کہلایا جاتا ہے حج افراد اکیلا حج کرنا سفر میں گئے وہاں جا کر صرف اکیلا حج کر کے انسان آئے عمرہ ساتھ میں پورا کا پورا ادا نہ کرے اور افراد کی صورت یہ ہے کہ اس میں قربانی اس کے ساتھ نہیں ہوتی حج کی یہ تین قسمیں ہیں دو قسموں میں قربانی ہے ایک قسم میں قربانی کرنا ہے ہی نہیں وہ شخص بغیر قربانی کے حج کر کے اپنا واپس آ جائے گا بطخ اللہ عالم اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والا ہے یہ حج کے مختصر ترین احکامات اس ایک آیت میں ذکر ہوئے یہ تو وہ معاملات تھے کہ جو اللہ کے نسل کے ساتھ سلح ادیبیہ کے موقع پر جو معاملہ چل رہا تھا آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ حج کا احرام کب باندھنا ہے حج کے ایام کون سے ہیں فرمایا الحج و معلومات حج کے مہینے معلوم ہیں کون کون سے حج کے مہینے سوال ذلقات اور ذیل حج کے ابتدائی دستے یہ وہ مہینے جس میں آپ حج کا احرام باندھ سکتے ہیں آپ کو اجازت ہے کیا مطلب ہے کہ آپ اگر حج کے سفر سے جا رہے ہیں حج تمتع کرنے کے لیے تو ان تین مہینوں میں آپ حج تمتع کا عمرہ کر سکتے ہیں ایک شخص رمضان میں گیا وہاں پہنچا اس نے عمرہ کیا اور چاہا کہ یہ عمرہ میرا حج والا عمرہ ہو جائے تو یہ حج والا عمرہ نہیں ہے اس کا رمضان ختم ہوگا تو حج کے مہینے شروع ہوں گے حج تمتع کرنے کے لیے شوال ذلقات یا ذلحج حج کے ابتدائی نو دنوں میں عمرہ کرنا ضروری ہے حج تمتو کے لیے قرآن کے لیے بھی یہی حکم ہے ہاں اگر ایک شخص پہلے پہنچ گیا رمضان میں اس نے عمرہ کر کے وہاں بیٹھا رہا تو اب وہ جو حج کرے گا اس کا حج حج افراد ہوگا خیر بہرحال یہ حج کے مسائل جو ہیں وہ جب حج پر جا رہے ہوتے ہیں جو لوگ وہی خاص طور پر سنتے اور سمجھتے ہیں انہی کے ذرا دلچسپی بھی ہوتی ہے تو ذرا اس میں گہرائی بھی ہے جی کوئی سوال ہے آپ کا رہی بات حج کے مہینے معلوم ہے فمن فرض ہند الحج جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو فرض کر لے یعنی حج کی نیت کر لے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ حج کی نیت کے بعد اس حج کو پورا کرنا ضروری ہے چاہے وہ نفلی حج کیوں نہ ہو جو شخص خود اپنے اوپر حج کو فرض قرار دے رہا ہے تو اس نے تین باتوں کا خیال رکھنا ہے یہ حج ہے فلا رفت کوئی بےودگی نہیں کرنی اور اس بےودگی میں خاص طور پر اس چیز کو بھی بےودگی جانا گیا ہے جو میاں بیوی کے جائز معاملات ہوتے ہیں وہ تک اس موقع پر حالت احرام میں ناجائز ہو جاتے ہیں میاں بیوی کے آپس کے خاص تعلقات ولا فسوق اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی گناہ کرنا ہے ولا جدال الحج اور نہ ہی حج میں کوئی جدال کرنا ہے لڑنا ہے جھگڑنا ہے حالت احرام میں حج کے دوران عمرے کے دوران نہ ہی کوئی بےحودگی ہوگی نہ ہی کوئی گناہ ہوگا اور نہ ہی کوئی جدال ہوگا بالکل اپنے آپ کو روک کے تھام کے سکون کے ساتھ انسان حج میں جائے گا حج کرے گا اور واپس آئے گا دو چادروں میں ہوگا امیر ہے غریب ہے کتنا بڑی شان و شوکت والا ہے یہ آج بھی عرب کے ہاں ننگا سر رکھنا بڑا عیب ہے یعنی ان کے ہاں آج دیکھتے ہوں گے آپ جو ان کے جتنے بڑے لوگ ہیں وہ سب رومال رکھتے ہیں سر کے اوپر بغیر رومال کے نکلنا ان کے عیب ہے ایک رسم و رواج ہے ان کا اور اسی سے وہ پہچانا بھی جاتا ہے جتنا مہنگا اس نے رومال رکھا ہوا ہے کتنے مہنگے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جو اس کا اسٹائل ہے اوپر جو وہ الگ سے ایک سا پہنتے ہیں یہ سارے ایک اسٹائل ہے ان کے ہر انسان کا ہر قوم کا ایک اسٹائل ہے ہم لوگ یہاں ہیں ہمارے ایک اسٹائل ہیں رہنے کے امیر آدمی اپنے لباس گفتار سے پہچانا جاتا ہے وہاں جا کر یہ سارے لباس سب چیزیں ہر اسٹائل ختم ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں حالت حرام میں جو پیش ہوگا ننگے سر پیش ہوگا اللہ کی بارگاہ میں حالت حرام میں جو پیش ہوگا دو چادروں میں پیش ہوگا وہ چادریں اب کتنی بھی کیسی بھی لے لے نظر آئے گا دو چادروں میں غریب بھی اسی چادر میں ہوگا امیر بھی اسی چادر میں ہوگا کس علاقے کا ہے کون سا ہے کون سی زبان ہے کچھ نہیں پتہ ہے ایک ہی زبان چل رہی ہوتی ہے لبیک اللہ عمہ لبیک لبیک اللہ شریک جی، ذکر میں کر چکا ہوں کہ یہ حالت احرام میں ہی صرف یہ پابندیاں ہیں احرام کھل گیا تو پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں چاہے عمرے کا ہو چاہے واج کا ہو اور وہ کب ہوگا وہ پچھلی آیت میں اس کا ذکر آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ہے غالباً صحیح مسلم کی ہے کہ من حج فلم ولم الطفلم جو شخص حج کرتا ہے اور حج میں کسی قسم کی کوئی بہودگی نہیں کرتا اور یہ الفاظ خاص طور پر اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں کیونکہ عام طور پر عورت کو حالت احرام میں نقاب پہننے سے منع کیا گیا ہے یہ عورت کے لیے خصوصی پابندی ہے کہ نہ عورت نقاب کرے گی نہ ہاتھوں میں دستانے پہنے گی اس کا معنی نہیں ہے کہ عورت پردہ نہیں کرے گی عورت کو نقاب سے منع کیا گیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم علیحدگی میں ہوتی تو چہرہ ہمارا کھلا ہوا ہوتا تھا جب عمرے کے لیے نکل کے یا راستے میں سفر میں کوئی مرد سامنے آتا تو ہم اپنے اوپر کپڑے کو ڈال لیتے چہرے کے اوپر کپڑے کو اوپر کی سائڈ سے ڈال لے نقاب نہیں ہوتا لیکن چہرے کا پردہ ہو جاتا ہے کسی کے سامنے چہرہ ہمارا کھلا نہیں رہتا تھا تو چہرے کا پردہ اپنی جگہ پر ہے بالکل ہے لیکن نقاب نہیں ہے لیکن بسا اوقات چونکہ نقاب نہیں ہے تو کبھی کسی کا سامنا ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لہذا احتیاط کرنا خاص طور پر ازدحام کا موقع ہوتا ہے اور ہر انسان ظاہر سی بات رش ہوتا ہے کہیں بھی کسی سے بھی اختلاط ہو سکتا ہے فلا رفت بغیر بےودگی کے اس نے حج کیا کیونکہ اللہ کے سامنے پیش ہوا فلم یرفت فلم یفسق اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی گناہ کیا اس نے بالکل گناہوں سے پاک صاف رہ کر اس نے حج کیا تو اس کا ثواب کیا ہے رجا کا ہے یومی ہوم وہ شخص جب حج کر کے واپس پلٹ کر آتا ہے تو ایسے آتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے جس دن وہ پیدا ہوا تھا اس دن اس کے سر پر کوئی گناہ نہیں تھا اسی طرح جس دن وہ حج کرتا ہے اس دن اگر اس کا حج ایسا ہو گیا جیسا شرائط کے ساتھ ہے تو اس کے سر سے سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو اس ان شرائط کے ساتھ کیونکہ اس نے اپنے حج کو گناہوں سے پاک صاف رکھا اس کے بدلے میں اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا یہ حج کی خصوصی فضیلت ہے لیکن ان شرائط کے ساتھ وما فعلو من خیر عالم اللہ تم جو کچھ بھی خیر اور بھلائی کا کام کرو گے من خیرن یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ یہاں پر خیرن کے نیچے جو تنوین ہے نکرہ ہے اس کا معنی ہے کہ کوئی بھی بھلائی کا کام ہو کوئی بھی نہیں کی چاہے معمولی سے معمولی کیوں نہیں اس کی جس کی کم سے کم حد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ راستے سے تکلیف دے چیز کو بھی ہٹا دینا بعض روایت میں الفاظ ہیں کہ ٹھوکر مار کے بھی ہٹا دینا یہ بھی جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے یہ فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر نہ جانا اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ مل لینا کسی سے ملاقات کرتے ہوئے آپ ایک جھوٹی مسکراہٹ جو اپنے چہرے پر لے کر آتے ہیں فرمایا یہ بھی ایک نیکی ہے تبسم کا علاوہ جی عقی کا صدقہ اپنے بھائی کے چہرے سے مسکراتے اپنے بھائی کے چہرے پر مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کے ساتھ ملنا یہ بھی ایک صدقہ اور ایک نیکی ہے اللہ اسے جانتا ہے اللہ اس کی قدر کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس چیز کی قدر ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے یہ حج بہت بڑا ہم اس کو کوئی بہت بڑی نیکی اور توپ سمجھتے ہیں اور حقیقت میں ہے بھی کہ اس میں سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اسلام کا رکن ہے ایک عظیم بنیادی رکن ہے صاحب استطاعت پر فرد ہے لیکن اس حج کے اندر جس شخص کے پاس اللہ کے لیے حج کرنا نہ ہو جو پہلی آیت کا ٹکڑا تھا اللہ کے لیے حج کرو وہ کسی اور مقاصد کے تحت حج کر رہا ہے تو اس سے بہتر وہ شخص ہے جو راستے سے ٹھوکر مار کر ایک چیز کو تکلیف دہ چیز کو سائڈ پہ کر دیتا ہے اور اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کی یہ نیکی افضل ہے بہت بہتر ہے اللہ کے نزدیک اس نیکی سے جو ایک شخص حج کی صورت میں کرتا ہے لیکن وہ نیکی اللہ کے لیے نہیں ہوتی تفعل من الخیر عالم اللہ و تضو فن خیر ازاد خیر زاد راہ لے کر نکلا کرو حج کے لیے لازمی ہے ضروری ہے بغیر زاد راہ اسی لیے جو حج فرض ہوتا ہے من استطاعت علی من استطاع علی صبی ولی اللہ علیہ جبیتی من استطاع علی سبیلا جو چوتھے سپاری کے شروع میں آیا ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا ضروری ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس استطاعت ہو اور استطاعت کا معنی یہی ہے کہ ایک شخص حج کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے پاس زیادہ راہ موجود ہے جانے آنے کا راستے کا سارا سب کچھ بندوبست ہے اور پیچھے اپنے گھر پر جتنا عرصہ وہ غائب رہے گا وہاں کے لیے بھی اس نے بندوبست کیا ہوا ہے یا کوئی بندوبست موجود ہے تو یہ ایسا شخص ہے جس کے اوپر حج کرنا فرد ہے تو زیادہ راہ شریعت نے لے کر نکلنے کو کہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگ یمن سے آئے اور بغیر زادِ راہ لیے پوچھا بھائی کس کیسے آ گئے اللہ ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں اللہ ہمیں کھلائے گا اللہ میں اللہ کی راہ میں نکلے ہیں اللہ کا کام ہے ہمیں کھلانا پلانا اللہ بندوبست بھی کر رہا ہے عمر رضی اللہ نے فرمایا تم متوقل نہیں ہو توکل کرنے والے نہیں ہو تم متواکل ہو متواکل عربی زبان میں کہتے ہیں توکل جھوٹا توکل ظاہر کرنے والا یہ جھوٹا توکل ہے جھوٹا بھروسہ تم ظاہر کرنا بھروسہ یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے زادرہ لے کر نکلو پھر اس کے اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ اسی میں تمہارا گدر بسر کرا دے نہیں ہوتا تو پھر اللہ بندوبست کر کر دے گا لیکن ایک شخص اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نکل گیا اور بھیک مانگ رہا ہے پھر لوگوں سے عبادت کرنے آئے ہو اللہ کی وہاں پر مانگنا اللہ سے اگر زیادہ راہ لے کر نہیں نکلے تو کرو گے کیا اللہ سے مانگنے کے بجائے لوگوں سے مانگتے پھرو گے جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں وہاں پر جائیں تو کچھ لوگ عبادت کے لیے تک و دو کر رہے ہوتے ہیں ہمیں نماز میں جلدی پہنچنا ہے پہلی صف میں پہنچ جائیں اندر داخل ہو جائیں نمازیں اہتمام طواف کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اس اہتمام میں کسی سے مانگ لیں کہاں کوئی پیسے والا نظر آ رہا ہے کہاں پر لوگوں کا جمگٹا ہے وہاں جا کر سوال کر لیں وہ سوال کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے لیکن اس شخص کا سوال ہوتا ہے اللہ سے اس زیادہ رائے لے کر نکلو فعین نقیر آزاد تقوا اور بہترین زیادہ رات تقوعہ ہے اس تقوے کے یہاں پر دو معنی ہیں ایک تخوہ ہے کہ لوگوں سے سوال کرنا نہ کرنا لوگوں سے سوال کے لیے بچنا یہ بہترین زیادہ رائے اور ایک عمومی تقوی کا معنی ہے کہ زادرہ لے کر نکلو اور بہترین زادرہ راہ جو زندگی میں جینے کے لیے ضروری ہے اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے پوری زندگی کی زادرہ راہ تمہارا تقوی ہے کہ جس میں تم گناہوں سے بچ کر رہو وہ تقون یا الباب عقل مندو مجھ سے ڈرو عقل مندو مجھ سے ڈرو یہاں پر خطاب اللہ نے خاص طور پر عقلمندوں سے کیا ہے کیونکہ یہ بات اس موقع پر سمجھنے والے صرف ہی ہیں لئی سعلیم جناح تغو فضل ربکم تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے دوران حج کے سفر میں حج کے بعد اپنے رب کا فضل تلاش کرو یہاں پر فضل سے مراد تجارت ہے کام کاج کیونکہ پچھلی آیت میں آپ کو ایک چیز بتائی گئی ہے کہ دوران حج کوئی رفس نہیں ہے کوئی فسوق نہیں ہے کوئی جدال نہیں ہے کچھ نہیں کرنا تقوا ہے زاد راہ ہے اللہ سے مانگنا ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ راستے میں وہاں پہنچ کر پہنچنے کے بعد انسان کوئی تجارت نہیں کر سکتا کوئی چیز خرید نہیں سکتا کوئی چیز بیچ نہیں سکتا آپ وہاں گئے تو آپ نے حج کیا کوئی ہدیہ خریدنا ہے کوئی اپنے لیے کوئی چیز خریدنی ہے شاپنگ کرنی ہے کوئی منع نہیں ہے خریدنا بھی جائز ہے اور بیچنا بھی جائز ہے گناہ نہیں ہے صرف اللہ نے گناہ کے کیونکہ جائز چیزیں ہیں ان جائز چیزوں کے جائز ہونے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے خاص طور پر ایک ذہن میں ابام آ رہا تھا جب جدال سے منع کر دیا گیا بہت سارے ایسے کام ہیں جو حالت احرام میں ویسے جائز تھے حالت احرام میں ان سے منع کر دیا گیا تو انسان خالص اللہ کے نہیں حج کرنے کے لیے جا رہا ہے اس میں تجارت کیوں کرے خرید و فروخت کیوں کرے فرمایا نہیں خرید و فروخت کی اجازت ہے کوئی مسئلہ نہیں جائز حد میں اجازت ہے لیکن اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مقصد ہی انسان کے سفر کا یہ ہو کہ وہاں خرید و فروخت کرنے جائے ہم وہاں پر جب تھے تو ایک صاحب سے ملاقات ہوئی وہ اپنے لنڈن سے آئے ہوئے تھے دماغ بھی پھر ان کا ویسے ہی تھا تو وہ ذرا ایک ہوتا نا ہر ہر شخص اپنے اسٹائل بتا رہا ہوتا ہے اپنا طریقہ کا کہنا یار وہ بس بچوں نے سر میں درد کر دیا تھا ان کا شاورما کھانے کا دل کر رہا تھا ہم نے کہا چلو سعودیہ چلتے ہیں شاورما کھا کے آ جاتے ہیں عمرہ کرنے آئے ہوئے آئے کس لیے بتانا کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم کو ایسے خاص عمرہ کرنے نہیں ہے یہاں کا شاورما اچھا تھا وہ کھانے کے لیے آ گئے لہٰذا انسان اپنے کثرت کو بھی درست رکھے آ گیا ہے وہاں پر شاورما بھی کھائے بہت ساری چیزیں کھائے خریدے سب کچھ کرے لیکن یہ چیزیں بتا کر اپنی نیکی کو برباد نہ کرے اور اس اس کو مقصد بنا کر اپنی نیکی کو برباد نہ کرے فعید آفت تم منارفات ان فتقر اللہ عند المشر الحرام فیدہ آفت تم جب تم لوٹو واپس پلٹو مین عرفات ان میدان عرفات سے فضکر اللہ اللہ المشعر الحرام تو اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کرو مشار حرام کے پاس مشار حرام سے مراد مصطلفہ ہے حاجی نو تاریخ کو عرفات کے میدان میں جاتے ہیں اور عرفات حج کا بنیادی اور اہم ترین رکن ہے الحج جو عرفہ اللہ کے حج نامی عرفہ کا ہے کیوں ہے اس کی وجہ اگلی آیت میں آ رہی ہے تو عرفات کے میدان سے واپس مزدلفہ ہو وہاں پر اللہ کو یاد کرو اللہ کا ذکر کرو ود کرو ہدا اور اللہ کا ذکر کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اس نے تمہیں توفیق دی ہے حج کرنے کی یہ تمہارا کمال نہیں ہے یہ اللہ کی توفیق ہے کہ وہاں جس کو چاہے بلائے جس کو چاہے حاضری کا موقع دے لہذا جاؤ عمرہ کرو حج کرو عرفات کے میدان میں جاؤ وہاں جا کر اللہ کو یاد کرو اس کی خصوصی وجوہات اگلی آیت میں آ رہی ہیں وہ ان کم تم قبل ہلمن اقوالین اس سے پہلے تم گمراہ لوگوں میں سے تھے تمہیں سیدھے راہ کا پتہ نہیں تھا سیدھی راہ کا تعین تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تم افیق و حیث وفاط الناس اللہ پھر پلٹو وہاں سے جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں افیض و افادہ سے پلٹو واپس آؤ وہاں سے جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لوگ کہاں سے واپس آتے ہیں حج انسان شروع کرتا ہے مکہ سے نکل کر منا جاتا ہے آٹھ تاریخ کو نو تاریخ کو عرفات مکہ کے بعد منا آتا ہے منا کے بعد عرف مزدلفہ ہے اس کے بعد عرفات ہے حاجی نکل کر پہلے جاتا ہے منا بیچ میں مزدلفہ ہے اس پر نہیں جاتا پھر جاتا ہے عرفات نو تاریخ کو نو تاریخ کے بعد جب سورج غروب ہوتا ہے تو پھر وہ مزدلفہ واپس آتا ہے مزدلفہ سے دس تاریخ کو پھر منا واپس آتا ہے پھر منا کے بعد اسی دس تاریخ کو طواف کرنے کے لیے مکہ واپس آتا ہے اور پھر یہ دس تاریخ کو اصل حج کے سارے ارکان پورے کر کے واپس منا جاتا ہے آخری جو اینڈ ہے وہ ہے عرفات اور عرفات ہے حدود حرم سے باہر مزدلفہ حرم کی حدود میں منا حرم کی حدود میں بیت اللہ وہ تو ہے ہی حرم کی حدود میں مشرقی نے مکہ اکڑ تھی بھرم تھا رہنے والے مکہ کے تھے حج کرنے کے لیے لوگ دور دور سے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے دور سے سلسلہ چل چکا تھا اس کی ایک تاریخ ہے جو سورہ حج میں بیان ہونے بات دن فرناس بالحجی عت و کر جالا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آواز لگانے کا حکم دیا ندا لگاؤ لوگوں کو حج کوئی تھا ہی نہیں سننے والا آج کون کون اس ندا کو سن رہا ہے یہ تصور بھی انسان کے دماغ سے بھی باہر ہے بہرحال اللہ کے لیے انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس میں بڑی برکت ڈالتا ہے المہم یہ ہے کہ ان کے اندر ایک اکڑ تھی وہ حدود حرم کے اندر اندر ہی حج ادا کرتے تھے عرفات نہیں جاتے تھے سب چیزیں پہلے دور سے چلی آ رہی تھیں عرفات جانا مزدلفہ جانا مینا میں رہنا حج ہوتا تھا پہلے بھی ہوتا تھا اور لوگ آتے تھے پورے عرب کے لوگ حج کرنے کے لیے تو وہ لوگ جو دیگر لوگ آتے تھے وہ سارے عرفات جاتے تھے یہ نہیں جاتے تھے ہم حدود حرم سے باہر نہیں جا رہے ہم تو قریشی ہیں مکہ کے لوگ ہیں ہم کیوں حدود حرم سے باہر تو اللہ نے فرمایا حدود حرم کے باہر اگر نہیں گئے تو اسی لیے نے فرمایا الحج جو عرفہ جو نہیں گیا عرفہ کے میدان میں اس کا حج ہی نہیں ہے وہاں جاؤ اور وہیں سے پلٹ کر آؤ جہاں سے لوگ سارے کے سارے پلٹ کر آ رہے ہیں اپنی اوقات اور رکڑ اپنے پاس رکھو جہاں سے جو حکم جو تعلیم اللہ کی طرف سے سب نے اسی کے مطابق چلنا ہے کسی کے لیے حج میں کوئی خصوصی احکامات نہیں ہیں وصطفر اللہ اور اللہ سے استغفار کرو اپنے گناہوں کی بخشش مانگو بے شک اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے فیدہ قدئی تم مناسب کا کم جب تم اپنے مناسب کو پورا کر لو حج کو پورا کر لو حج کے تمام ارکان کو پورا کر لو دس تاریخ کو انسان نے رمی جمعرات کی اپنی قربانی کی بال منڈوائے جا کے طواف فادہ کیا سائی کی اب اس دور میں جب پہلے مشرقی مکہ دور جاہلیت میں حج ہوتا تھا تو اعتبار اب حج سے ذرا فارغ ہو گئے آس پاس کے علاقے کے عرب کے سارے لوگ آئے ہوئے ایک میلہ تو منا میں آ کر پھر ایک میلہ لگتا تھا اس میلے میں چونکہ وہ ایک چودراہٹ تھی دماغ پر تو ایک ان کے چڑھی ہوئی تھی عرب عرب اور خاص طور سے قریش کو اپنی قریشیت کی تو بیٹھ کر ہر قبیلے والا اپنے قصے اپنے گنگانے ہم تو فلاں قبیلے سے ہیں ہمارے بابا باپ باپ دادا نے یہ کیا ہم تو فلانے والے کی اولاد سے ہیں اور ہم تو یہ ہیں اور ہم تو یہ ہیں یہ قصے اور گنگانے شروع ہو گئے جو آج بھی ایک اللہ رحم کرے کہ مصیبت آج بھی مسلمانوں کے اوپر منا کے اندر گیارہ بارہ تاریخ کو یہی قصے کہانیاں چل رہی ہوتی ہیں کاروبار کے معاملات باتیں اللہ نے فرما فیدہ خدائی تو مناسب کا حکم جب یہ اپنے عبادت کی یہ سب چیزیں پوری کر لو فض کر اللہ اب اللہ کو یاد کرو اللہ کا ذکر کرو مینا میں آ کر کا ذکری کم آبا کم جس طرح سے تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو ان کی تعریفیں کرتے ہو بڑائیاں بیان کرتے ہو او اشد ذکر یا اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو اللہ کا نام لو اللہ نے تمہیں توفیق دی یہاں پر آ کر اپنی نسلوں کی اپنی بڑائیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے فمین اللہ سی میں ربنا آتنا ربنۂ آتی وما له دنیا ومان من خلاق اس موقع پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں فارغ ہے نا اب اب ذکر نہیں ہے اب ان کو دنیا کی چاہت ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعائیں بھی اب کر رہے ہوتے ہیں باتیں بھی ان کی اپنی دنیا بھی ہوتی ہیں اور دعائیں بھی اللہ سے مانگنا بھی صرف دنیا ہوتی ہے جو اللہ سے یہ کہتے ہیں میں یقول اور آتنا آتی نا دنیا اللہ ہمیں صرف دنیا عطا فرما له فی آخرت من خلاق ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی خلاق کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ یہ آخرت کی تمنا ہی نہیں رکھتا منا میں بیٹھ کر بھی حج کے بعد بھی گفتگو اس کی دنیاوی ہے دعائیں بھی اس کی دنیاوی ہیں مانگ بھی صرف دنیا رہا ہے ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں ممن یقول کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہوئے کہتے ہیں ربنا آتینا فی دنیا حسنا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائیاں عطا فرما بھلائیاں عطا فرما اور بھلائیوں میں سب سے بہترین بھلائی یہ ہے کہ تو ہمیں عبادت کی توفیق دے یہ دعا جو ہے آتینا عطینہ دنیا حسن و فلاخرت حسن و عذاب النار خاص طور پر اللہ کے وسلم طواف کے چکروں میں رکن یمانی سے حجر اسود تک خصوصی طور پر ہر چکر میں پڑا کرتے تھے تو اس دعا کا ذکر ایک فضیلت ہے ایک افضلیت ہے حج کے دوران بھی عمرے کے دوران بھی طواف کے دوران بھی ویسے عمومی بھی انسان یہ دعا پڑھے کیونکہ اس میں انسان دین اور آخرت دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی مختصر الفاظ میں اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ دنیا کی ہر بھلائی عطا فرما دے آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما دے وقین آداب اللہ اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا کر رکھ ساری چیزیں اس تین جملوں کے اندر اس نے اپنے لیے سمیٹ لی ہیں دنیا آخرت جہنم سے آزادی اور کیا چاہیے مختصر اللہ سے مختصر بات ہوتی ہے جامع الفاظ میں اللہ کو کوئی بڑی اسٹوری کوئی الفاظ سنانے کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی دعا کے اندر سجا کلامی سے فضول کی دعاؤں سے تفصیلی دعاؤں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا اور اس کو اچھا نہیں جانا گیا الہم نسو نصیب کا کسبو یہی لوگ ہیں جن کے لیے جو یہ کما رہے ہیں اس کا حصہ ہے دنیا بھی اور آخرت بھی دنیا میں جو کما رہے ہیں اس کا حصہ بھی انہیں ملے گا اگر تجارت کرتے ہیں اور آخرت بھی اگر کما رہے ہیں جو عبادتیں کر رہے ہیں اس کا صلہ بھی ان کو ملے گا کیونکہ یہ آخرت بھی مانگ رہے ہیں اور ان کا اصل متبن مطلب نظر آخرت ہے دنیا تو انسان کے جینے کے لیے ضروری ہے واللہ اللہ الحساب اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول منقول ہے ان سے کسی نے کہا اللہ بہت جلد حساب لینے والا کیسے لے گا لوگ اتنے زیادہ ہیں کتنے لوگ اب تک انسانیت آئی ہے آئے گی قیامت تک آئیں گے ان کا جلد حساب کیسے ہوگا ایک ایک کا الگ الگ حساب ہے فرمایا ان کا جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ان کا جلد حساب ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ ان کو رزق سب کو ایک وقت میں دیتا ہے رزق دیتے ہوئے کوئی تقسیم ہوتی ہے پہلے لائن لگا کر آؤ پہلے یہ پھر یہ پھر یہ اللہ کے لیے یہ قیاس آ رہی ہیں یہ باتیں نہیں ہوتی کہ وہ کیسے کرے گا اللہ نے فرما دیا آمنہ اور صدفنا وزقر اللہ فی ایام معدودات اللہ کو ایام معدودات میں گنے ہوئے دنوں کے اندر یاد کرو اور ان گنے ہوئے دنوں سے مراد ایام تشریق ہیں گیارہ بارہ اور تیرہ ذوالحج خاص طور پر ان میں اللہ کا ذکر کرو یہ حکم حاجیوں کے لیے بھی ہے اور یہ حکم غیر حاجیوں کے لیے بھی ہے جس میں ہم لوگ بھی شامل ہوتے ہیں کہ جس میں ہم تکبیرات پڑھتے ہیں ایام تشریق کے اندر جو ابھی دن گزرے ہیں ان میں آپ نے سماعت فرمائی ہوں گی فمن تعجل فی یومین فلا علیہ جو شخص جلدی کرتا ہے دو دنوں میں اس پر کوئی گناہ نہیں واپس آیا دس تاریخ کو دو دنوں ٹھہرا گیارہ اور بارہ کوئی مسئلہ نہیں ہے واپس آ گیا بارہ کو اپنا حج مکمل کر کے رمی جمرات کر کے واپس آ گیا اپنا حج پورا کر لیا کوئی گناہ نہیں اس پر ومن تاخ اور جو شخص لیٹ ہوتا ہے تاخیر کرتا ہے دیر کرتا ہے یعنی بارہ کو واپس نہیں آتا تیرہ تک رکتا ہے تو فلاح علی اس پر بھی کوئی گناہ نہیں کوئی حرض نہیں یہ بھی جائز ہے یہ بھی جائز ہے لیکن اتقا یہ دیر کرنا ان لوگوں کے لیے جو جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ تیرہ کو ٹھہرنا افضل کام ہے حج میں گیارہ اور بارہ کو رمی جمعرات کرنا مینا میں ٹھہرنا ضروری ہے کوئی شخص بارہ کے بعد نکل کے جانا چاہے جا سکتا ہے کوئی حرض نہیں ہے تیرہ تک رکنا چاہے اس کے لیے بھی کوئی حج نہیں لیکن افضل تیرہ تک رکنا ہے تیرہ کے بعد حج مکمل آخری کام رہ جاتا ہے طواف ودا وہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے وطخ اللہ علم علیہ تو شروع اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم سب کے سب اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے اللہ کے سامنے حساب دو گے اسی طرح سے جمع کیے جاؤ گے اسی طرح سے کھڑے ہو گے جس طریقے سے میدان عرفات کے اندر موجود تھے سارے کے سارے بغیر حسب و نصب بغیر نام کے ایک ہی لباس میں اسی انداز میں کر اللہ کے سامنے ہیں بلکہ آپ نے فرمایا جب سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے بے لباس اور غیر مختون ہوں گے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے کوئی لباس نہیں ہوگا بغیر ختنہ کے بغیر نہ عورت پر نہ مرد پر سید عائشہ حیرت کے مارے پوچھتی ہیں اللہ کے نبی عورتیں بھی بغیر لباس کے مرد بھی کیسے ہی ہوگا میں یعنی مردوں کے سامنے فرمایا عائشہ اس بات کو بھول جا کہ کوئی کسی کی طرف نظریں اٹھا کر بھی دیکھے گا ہر ایک کو بس پڑی ہوگی کسی طرح اس جگہ سے جان چھٹ کر ہم نکل کے آگے بڑھ جائیں حساب و کتابوں اور آگے بڑھیں کسی کو خیال وہم تصور بھی نہیں آئے گا کہ اٹھا کر شکل کسی اور کی طرف دیکھ لیں یہ وطق اللہ عالم جان لو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے یہ حج جو ہے حقیقت میں بہت ساری چیزوں کا ہمیں درج دیتا ہے ایک عظیم عظیم عبادت ہے جس میں کیا کچھ انسان کے لیے فوائد اور مقاصد اور کیا کچھ ہے لیکن اس کا اول اور آخر حج کا وہ ہے اللہ کی یاد اور اللہ کی توحید شروع ہوتی ہے لبیک اللہ لبیک سے اور ختم بھی اسی نعرے پر ہوتی ہے جب رمی جمرات کرتے ہوئے انسان رمی کرتا ہے اور اللہ سے دعائیں کر کے رخصت ہوتا ہے حج کا اول اور آخر مقصد اللہ کی توحید ہے بڑے اس میں فوائد اور عبر ہیں یہاں پر حج کا معاملہ قرآن آیات میں مکمل ہو گیا اب آگے دوسرا مضمون ہے یہیں پر ہم اتفاق کرتے ہیں چند لمحوں کے وقفے کے بعد اپنے دوسرے سبق کی ابتدا کریں گے ان